سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو سعدہ کے بھائی سیدنا سعد بن عبادہ سعدی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا جبکہ وہ موجود نہیں تھے بعد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول میری عدم موجودگی میں میری ماں فوت ہو گئی ہے اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے فائدہ ہوگا آپ نے فرمایا جی ہاں تو انہوں نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخرف یم اخراف نامی باغ اس کے لیے صدقہ ہے حدیث نمبر بتیس سو نواسی مسند احمد